ابن شہاب نے کہا کہ مجھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے پردہ ہٹایا آپ نے صحابہ کو دیکھا سب لوگ صفیں باندھے ہوئے تھے آپ خوشی سے خوب کھل کر مسکرائے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہا تاکہ صف میں مل جائیں آپ نے سمجھا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں صحابہ آپ کو دیکھ کر خوشی سے اس قدر بے قرار ہوئے کہ گویا نماز ہی چھوڑ دیں گے لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اپنی نماز پوری کر لو اور پردہ ڈال لیا اسی دن چاشت کو آپ نے وفات پائی صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو چون